تعظیم میں محبت یہ صاحب انیس سو چون چل رہا ہے تھک گئے ہے تعظیم محبت ہے مجھ پر تانا زن خود میرا احساس ہے مجھ پر تانا زن خود میرا احساس تمنا اپنی قیمت کھو رہی ہے میں مجھ پر تانا زن خود میرا احساس تمنا اپنی قیمت کھو رہی ہے کہوں کیا ہر پلک اس بے خبر کی کہوں کیا ہر پلک اس بے خبر کی میری آنکھوں میں کانٹے بو رہی ہے کہوں کیا ہر پلک اس بے خبر کی میری آنکھوں میں کانٹے بو رہی ہے نمی چہرے کی اس کافر ادا کے نمی چہرے کی اس کافر ادا کے نہ جانے کتنے خاکے دھو رہی ہے نمی چہرے کی اس کافر ادا کے نمی چہرے کی اس کافر ادا کے نہ جانے کتنے خاکے دھو رہی ہے خوشا یہ طرز تعظیم محبت خوشا یہ طرز تعظیم محبت یہ تعظیم محبت ہو رہی ہے خوشا یہ طرز تعظیم محبت یہ تعظیم محبت ہو رہی ہے غم فرقت کا شکوہ کرنے والی میری موجودگی میں سو رہی ہے